تو بتلا دیجیے جی تو ہماری ابتدا ہو گئی تھی اس کتاب کی اور اب ہم نے پڑھنا ہے ولجدید فی کتاب بھی حاضر ہوا سے اس سے قبل تھوڑا سا کتاب کا تعارف کرا چکے ہیں اور اب ہم مزید اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کریں گے اور پھر انشاءاللہ خبر واحد سے شروع کریں گے اس کتاب کی باقاعدہ تعریفات تعریفات کو تو فرماتے ہیں کہ ول جدید فی کتابی حاضہ ہوا میری اس کتاب کے اندر جو جدت ہے جو نئی چیزیں ہیں جو امتیازات ہیں جو دیگر کتب میں نہیں ملیں گے وہ پہلا تو یہ ہے کہ تقسیم ای تقسیم و کلی بحسن الا فقرات مرقمت مما يسهل على الطالب فهمه مرقم فقرات مرقوم لکھے ہوئے اصل تو لفظ ہے لیکن مراد سے وہ جملے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو کی گئی ہے جس کے ذریعے سے طالب علم کو سمجھنا آسان ہو جائے اصل میں ہر دور کے اندر گفتگو کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے اس دور کے اندر بات سمجھنا آسان ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ بعد کے ادوار کے اندر گزشتہ کتب جو ہیں وہ مشکل ثابت ہوتی ہوں چنانچہ انہوں نے اس کو اپنی ایک امتیازی خصوصیت لکھی کہ میں نے ایسے سہل فقرات لکھے ہیں جو کہ ہر بحث کو تقسیم بھی کرتے ہیں اور آسان بھی کرتے ہیں دوسری کہتے ہیں کہ اصتکام الفیق حیث سے العامی للبحث من ذکر التعریف والمثال کہ میں نے تکمیل کر دی ہے ہر بحث کی اس کی مجموعی حیثیت یا شکل کی حیثیت کے اعتبار سے کس طرح سے تکمیل کی ہے من ذکر تعریف بحث کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی تعریف میں ڈیفینیشن مثال پھر اس کی میں نے ایک مثال دی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی آگے تفصیل بیان کی ہے تو ہر کتاب کے اندر اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا تیسری کہتے ہیں کہ لجميع المصطلح بشكل مختصر کہ اصطلاحات کی جتنی بھی ابحاس ہیں حدیث کی اصول حدیث کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں اور اس پر ہونے والی جتنی بھی بحثیں ہیں ان سب کی سب کو میں نے جمع کر لیا کیونکہ اس سے قبل بعض کتب میں اس کا کچھ حصہ تھا بعض کتب میں اس کا کچھ حصہ تھا کیونکہ اس کو مستقل مستقل ایک الگ علم کا درجہ نہیں دیا گیا تھا چنانچہ کسی نے احادیث کی کتاب کو لکھنے سے پہلے یا احادیث کو مرتب کرنے سے پہلے کچھ اصول حدیث بیان کر دیے کچھ اصطلاحات بیان کر دی نے فقہ کی کتاب کے اندر کہیں موقع آیا تو کچھ اصول کچھ فوائد کچھ ابحاث وہاں بیان کر دیں لیکن مستقل الگ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ الاستیعاب کہ میں نے تمام کو گھیرے میں لے لیا کیا مطلب شامل کر لیا ہے کو ایک مختصر انداز میں مختصر شکل کے اندر اصطلاحات کی تمام کو پھر میں نے اس کتاب کا ایک مقدمہ ترتیب دیابا میاتی ابواب ارباتی ابواب اور چار ابواب ایک مقدمہ مقدمے میں عمومی طور پر اس کی تفصیل ہوتی ہے کتاب کی اور کیوں لکھی کس لیے لکھی کیا اس کے پیش نظر مقاصد تھے اور کتاب میں ہوگا کیا کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہوگا بادشاہ یا پیش لفظ بھی کہہ دیتے ہیں اور چار ابواب ہم نے بیان کیے میں نے بیان کیے ہیں الباب فی الخبر پہلا باب جو ہے وہ تو احادیث کے متعلق ہے خبر کو ہم حدیث کہتے ہیں یہ باغی تفصیل سے ہم پڑھنے لگے ہیں الباب فی تعدیلی اور جو دوسرا باب ہے وہ جرح اور تعدیل کے عنوان میں ہے جرح اور تعدیل کسے کہتے ہیں کہ جرح کہتے ہیں جرح کرنا آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ, کسی کے اوپر جرح کرنا سوالات کرنا اس کی حیثیت کو پرکھنا اور تعدیل عادل سے ہے کہ اس کی عدالت کے متعلق جو ہے وہ ثابت کرنا کہ یہ بندہ صحیح ہے اس کی عدالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو دوسرا باب میں نے اس بارے میں اور ولباب تیسرا باب کہ روایت ہوتی کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں جب آپ کسی سے کوئی چیز نقل کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کر کے آگے بیان کرتے ہیں تو اس کو آگے بیان کرنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ کیا ہیں تیسرا باب اس عنوان میں ہے ولباب الراب فل و معرفت الروات اور چوتھا باب جو ہے وہ اسناد کے بارے میں ہے سندیں کیا ہوتی ہیں کس قسم کی ہوتی ہیں اس کے اندر جسے ہم چین آف نیریٹرز بھی کہہ سکتے ہیں اسناد کو وہ کیا ہوتی ہیں وہ معرفت الروات اور راوی کی جس نے بیان کیا ہے ان راوی کی معرفت جان پہچان کہ وہ کون تھے کہاں پیدا ہوئے کتنے ان پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے کس درجے کے ان کے اندر فقاہتی یا ضبط تھا یا عدالت تھی تو یہ درجہ بندیاں بھی روات کی ہو چکی ہوئی ہیں <clears throat> وَإِنَّنِي اِذْ اُقَدِّمُ هَذَا الْجُهْدَ جُهْدَ الْمُتَوَاضِعَ لِأَبْنَائِنَ الطَّلَبَتِ اور اب جبکہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اپنی اس حقیر سی کاوش کو لِأَبْنَائِنَ الطَّلَبَتِ اپنے شاگرد اولاد کو ابنا بیان کیا اپنے بیٹوں کو یعنی اپنے طلبا کو اپنے بیٹوں سے تشویش دیتے ہوئے ایک بہت ہی پیار بھرا انداز اور انتہائی شفقت والا انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے شاگرد بچوں کو میں جب اپنی یہ ایک حقیر سی کاوش پیش کرنے لگا ہوں آطار فبی تو مجھے اعتراف ہے اپنے رجز کا و تقسیری اور اپنی اور اپنی کمی کا فی اعطائی حاضر علم حق اپنا اپنی کوشش یا اپنا آپ دینے میں اس علم کو میں اس کا حق اعطائی میرا عطا کرنا حاض العلم اس علم کو حق اس کا حق اس کے اندر مجھ سے کیا ہوئی ہے عجزی و تفصیلی یہ اس میں میری عاجزی اور میرا قصور جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے اعتراف کرتا ہوں میں کہ میں جو اس علم کا مقتضا تھا یا جو اس علم کی کے لائق ہونا چاہیے تھا میری محنت یا میرا میری میرا میرا وقت دینا وہ میں اس کو اس طریقے سے نہیں کر پایا یہ ہمیشہ سے اہل علم حضرات کا ایک تبرا امتیاز ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی چیز میں چاہے وہ امام بھی کیوں نہ ہوں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں مجھے اس میں عبور حاصل ہے بلکہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس فن میں طالب علم ہوں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سننا ہے کہ جب بھی ان کے کسی دستاویز دستاویز پر پیشہ پوچھا جاتا ان سے کئی ہوتے ہیں جس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ پیشہ لکھا جائے پروفیشن تو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو طالب علم لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ طالب علم کی غلطی معاف ہے لیکن جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم ہے یا اس کے پاس اب علم کی ایک ایسی مقدار ہے کہ جس پر وہ اعتماد کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی خطا پر معافی نہیں ہے <clears throat> ولا ابر نفسی من الزللی اور میں نہیں بلی کرتا اپنے نفس کو یا میرا نفس جو ہے وہ بری نہیں ہے من الزللی والخطا لغزشوں سے اور خطا سے فرجاء ممن يطلع فيه على ذلت او خطا ان ينبهني عليه مشكورا لعلي اتداركه فرجاء پس امید ہے التجا ہے ممن ہر اس آدمی سے کہ جو مطلع ہو جائے اس کتاب کے اندر ذلت او خطا ان کسی بھی خطا یا لغزش پر مطلع ہو جائے تو کیا میری رجا ہے اس سے امید کیا ہے التجا اور درخواست کیا ہے این یونب کہ وہ مجھے اطلاع کر دے آلے ہی اس خطا کے اوپر مشکورن میں اس کا مشکور ہوں گا یہ شکریہ ہوگا اس کا میری طرف سے اس کے لیے دا تاکہ میں اتدارک ہوں اس کا تدارک کر سکوں وہ عبد اللہ تعالیٰ اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی طلبہ کہ یہ کتاب نافع ہو جائے طلبہ کے لیے والمشتغلین بالحدیث اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس حدیث کے اندر مشغول ہیں وَإِن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ اور فنا دی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو خالص اپنی ذات کے لیے مقصود جو ہے اس کتاب سے اللہ کی ذات ہو اللہ کا حصول ہو انہو سبحانہو سمیعن مجیبن بشک و پاک ذات ہے سننے والی ہے اور مجیب ہے جو پکارتے ہیں اس کو دینے والی ہے عطا کرنے والی ہے علم المصطلح المصنفات مصنفات اچھا جی یہ جو مقدمہ علمیہ ہے یہ اس علم مصطلح یعنی اصطلاحات کا جو علم ہے اس کی نشاد اس کی جو ابتدا ہے یا ابتدائی کہہ لیں اس کے بارے میں ہے وہ اشر المصنفات اسی ہی اور ان تمام مشہور کتب کے بارے میں ہے جو اس عنوان پر لکھی گئی ہیں مصنف لکھنے والا مصنف لکھی ہوئی تو جب ہم مصنفات کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کتب <clears throat> وتشتمل على نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها اور یہ مقدمہ مشتمل ہے ایک چند تاریخی حوالوں پر جو اس علم اصطلاح کی نشاد کے بارے میں ہیں یعنی ابتدا کے بارے میں ہیں مختصر سا علم مصطلح کی نشاد سے متعلق مختصر گفتگو اور وہ احوال اخوالی جن سے یہ علم گزر کر آیا ہے بیہا کا مرجع وہ اطوار بن جائیں گے اشہر المصنفات فی فی علم مستب اور مشہور مصنفات بھی ہوں گی اور تیسری کیا چیز ہوگی جی کہ تعریفات اولیت ابتدائی تعریفات یلاحظ الباحث ان الاسس فالارکان با لعلم الروایت ونقل الاخبار روایتی اخباری الكتاب عزیزی وسنت نبوی یلاحظ الباحث کہ جو بحث کرنے والا ہے بحث کرنے سے مراد کوشش کرنے والا گفتگو کرنے والا رابیہ کین یو پلیز اور یو کین گو ادر گوم یولا خیزل تو جی کیا کہہ رہا تھا الباحظ المتفحص متفحص کہتے ہیں تفتیش کرنے والا کھود کرید کرنے والا بحث کرنے والا اور کھود مراد یہ کہ اس فن کے اندر کوشش کرنے والا یلاحظ وہ لحاظ کرتا ہے اس چیز کا اس کو معلوم ہو جاتا ہے اس بارے میں جان لیتا ہے کہ ان الاسوس والارکان ارکان کہ کی جو بنیادیں ہیں اسس اسس جمع ہے اساس کی اور اساس پھر خود جمع ہے الس کی اور اس کہتے ہیں بنیاد کو اس کی جمع اساس اساس کی پھر جمع اسس تو جو بنیادیں ہیں ول ارکان الاساسیہ اور جو بنیادی ارکان ہیں علم روایتی روایت کے علم کے لیے روایت کہتے ہیں آگے نقل کرنے کو تو آگے نقل کرنے والے علم کی جو بنیادی باتیں اور ارکان ہیں الاخبار اسی کا ہم مانا لفظ ہے الاخبار اخبار اور خبر کو آگے نقل کرنا خبر یہ آ رہی ہے ان السوسا کی کہ ان الصوصا ارکان الساسی ہے موجود تن کتاب العزیز اصل جو ارکان ہیں جو بنیادیں ہیں روایت کے نقل کرنے کی وہ تو کتاب کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں بس سنت نبویہ اور سنت نبویہ کے اندر بھی موجود ہیں کیسے فقط جا فی القرآن الکریم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قول قول ہے جا کا فائل یا الذین آمنوا ان اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب اچھی طرح سے اس کی چھان بین کر لیا کرو اور وجہ سنتی ایسی سنت حضور علیہ السلام کی کی سنت میں بھی بات آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع وفي روايه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نظر اللہ عمران کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے خوش و خرم رکھے سمع منا جس نے مجھ سے سنا شعین کچھ بھی فبلغہ پھر اس کو آگے پہنچا دیا اس شخص نے اس سنی ہوئی میری حدیث کو آگے پہنچا دیا کما سمے بعین جیسے کما اسی طرح جس طرح سے اس نے سنا تھا فروب مبلغ پس بہت سارے مبلغ ایسے ہیں مبلغ نہیں میں کہہ رہا فروب مبلغ ان مبلغ اس کو کہتے ہیں جس کو بات پہنچی مبلغ پہنچانے والا مبلغ پہنچایا ہوا تو فروبہ مبلغ بہت سارے وہ لوگ جن کو حدیث پہنچی ہے او سامعین زیادہ محفوظ کرنے والے ہیں من سنانے والے سے یہاں سامع بمانا سنانے والے کے ہے ورنہ سامع سننے والے کو بھی کہتے ہیں وفی روایت فروب خامل الفقین اور دوسری روایت میں ہے کہ بہت سارے سمجھ بوجھ والے لوگ حامل فقہ سمجھ بوجھ والے لوگ یہاں فقہ سے مراد اصطلاحی پتہ نہیں الا من ہوا ہو کہ وہ پہنچا دیتے ہیں اس گفتگو کو اب یہاں پر بیچ میں جملہ معذوف ہے حامل فکن بس کچھ سمجھ بوجھ والے لوگ یہاں اوعا ہوگا بیچ میں مقدر ہوگا لیکن حدیث میں نہیں ہے ہم بھی بیان نہیں کریں گے لیکن بین السطور معلوم ہو رہا ہے الا من ہوا من ہو پہنچا دیتے ہیں الا من اس آدمی کی طرف ہوا منہ جو اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے یا پھر یوں ہے کہ ورب خام سبھی فقی اور بہت سارے سمجھدار لوگ لئی سبھی فقی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے تو یعنی زیادہ سمجھدار سے مراد یہاں پر بڑا عالم کہہ لیں وروب حامل فقین کہ ایک چیز کو آگے بیان کرنے والا ایک مناسب سمجھ بوجھ کا آدمی بسا اوقات نہیں ہوتا بھی بہت بڑا عالم چنانچہ وہ اب جب اس گفتگو کو آگے بیان کر دیتا ہے تو وہ جو بڑا عالم ہوتا ہے یا جس کے اندر دین کی زیادہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے جس سے مراد جس کو یہاں فقیر سے مراد لیا گیا ہے وہ اس سے پھر بہت سارے معنی مطالب اور دلائل اور بہت ساری چیزیں اس میں سے اخذ کر لیتا ہے جبکہ وہ جبکہ سنانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کے کا علمی سمجھ بوجھ اس کے مقابل میں کام کرتی ہے ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف نبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين کہتے ہیں کہ فی حاضل آیت الکریمہ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس حدیث شریف کے اندر سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے ففی سے خبر آ رہی ہے یہ مبتدا ہے تو خبر مقدم ہے مبدا التثبت فی اخذل اخبار حدیث کو حاصل کرنے کے بارے میں اور اس کی ضبط کی کیفیت بال انتباہی لہا اس کو جان جان کر اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے بال انتباہی لہا وبا یہ نقلی ہے تین چیزیں ہیں با جار مجرور جار جو ہے یہ انتباہ کے ساتھ بھی آ رہی ہے پھر یہ واؤ عاطفہ کے ساتھ وبا پہ بھی یہی با آ رہی ہے اور پھر عاطفہ کے ساتھ نقلی ہاں میں بھی وہی با آ رہی ہے تو گویا کہ یہ ان تمام مجرورین کا جو متعلق ہے وہ کیفیت کیفیتیہ ہے بال انتباہی رہا نقلی نقلیٰ پہلے تو پہلی چیز کیا بال انتباہی رہا اس کو اچھی طرح سمجھ رہے حدیث ہے کیا ببا دوسرا کام پھر کیا ہے اس کو یاد رکھے اور تیسرا کام کیا ہے بتفقی کی نقلی آخرین اگلوں کو اس کے پہنچانے میں پوری دقت برداشت کرنا کیا مطلب جو جو وہ اصول اور ضوابط ہیں کہ ان ان طریقوں کے مطابق ہی آگے بیان کیا جا سکتا ہے اس کے اندر آپ کا علم بھی ہونا چاہیے حافظہ بھی اس لیول کا ہونا چاہیے عدالت بھی ہونی چاہیے وہ سب اس کے اندر آگے ہم پڑھتے رہیں گے تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے مبدا التصبتی یہ اس چیز کا مبدا ثابت ہو رہا ہے کس چیز کا فی اخذ الاخبار حدیث کو حاصل کرنا اور اس کی کیفیت ضبط بالانتباہ وواعی و تدقیق کے ذریعے سے <clears throat> وامتثالا لامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابه رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الاخبار وقبولها لا سيما اذا شكوا في صدق الناقل لها <coughs> اور اللہ تعالی کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے و امتسال مفول مقدم کر دیا <coughs> و امتسال لمر اللہ تعالی و رسول ہی اور اللہ کے رسول کی کے معاملے کی امتسال کرتے ہوئے فقط کان صحابت جو صحابہ تھے وہ کیا تھے یہ تصبتون فی نفی الاخبار <coughs> کہ اخبار کو خبر کو یعنی حدیث کو نقل کرنے میں بہت زیادہ ثابت قدم ویسے تو لفظی ترجمہ ہے یہ یہ تصبت ہونا ہونا ہونا ثابت ثابت قدم مراد کہ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے اور اس کو قبول کرنے میں لاسی عما خاص طور پر یعنی کسی سے حدیث قبول کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے لاسی عما خاص طور پر اذا شک کو جب ان کو شک پڑ جائے فی صدق نا لہا اس حدیث کے نقل کرنے والے کی سچائی کے بارے میں اگر شک پڑ جائے فظہر بنا بس اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی موضوع العنایت بالاسناد حدیث کا جو موضوع ہے بالاسناد سند کے حوالے سے عنایا یہاں پر عنایا ویسے تو عنایت تو کہتے ہیں نا لیکن یہاں مراد جو جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حدیث ہے تو موضوع العنایت بالاسنادی کہ حدیث کا موضوع ہونا اپنے اسناد کے اعتبار سے وہ قیمت یعنی اس کے قیمت ہی کہہ لیں فی قبول اخباری ردیہ حدیث کو اخبار کہتے ہیں حدیث حدیث کو قبول کرنے یا حدیث کو رد کرنے کے اعتبار سے حدیث کا وزن قیمت سے اب وزن کہیں گے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی تو حدیث موضوع کیا ہوتی ہے بنا حاضہ اس بات سے معلوم ہو گیا موضوع عنایت بالاسناد اسناد صنعت کے اعتبار سے حدیث کا موضوع ہونا کہ حدیث صنعت کے اعتبار سے موضوع ہو سکتی ہے موضوع کسے کہتے ہیں وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے جس کو موضوع وضع سے ہے وضع کی گئی خود گھڑی ہوئی تو گھڑی ہوئی حدیث صنعت کے اعتبار سے وقیمت ہو اور اس کی جی اہمیت اس اس کی کا وزن فی قبول اخباری عورت بھی ہے فقط جا فی مقدمتی صحیح مسلم سیرین اور البتہ آیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر کہا ہے کہ عن ابن سیرین کے توسط سے قول فرماتے ہیں کہ لم یہ عن الاسناد پہلے پہل ہم کیا کرتے تھے اسناد کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتے تھے فلما وقعت الفتنہ لیکن جب فتنہ واقع ہونے لگا قالو تو لوگ پوچھنے لگے کہنے لگے لوگ یعنی جن کو حدیث دی جاتی تھی جن سے لی جاتی تھی جو شاگرد جاتے تھے کہتے تھے سمو لنا رجالکم اپنے اپنے رجال بیان کرو ان کے نام لو کہ تم نے آگے کس سے حدیث رجال مطلب یہاں پر استاد اپنے اساتذہ کا ذکر کرو تم نے کس سے لی پھر وہ اپنے استاد کا نام ذکر کریں یعنی تم اپنی پوری چین آف نیریٹرز جو اپنے اساتذہ ہیں جو شیوخ ہیں اپنے ان سب کو ذکر کرو فیون ضرور الاحل سنتی پس پھر غور و فکر کیا جاتا اہل سنت یعنی صحیح عدالت والے جو اشخاص تھے جو اساتذہ تھے جو علماء تھے ان پر نظر فکر کی جاتی فیو خزو حدیثم ان کی حدیثیں تو لے لی جاتی فیون اہل الابائی اور اہل بدعت کے جو احباب تھے ان پر بھی غور و فکر کیا جاتا سوچ بچار کی جاتی کہ بھئی اس حدیث کے راویوں میں اگر یہ نام آ رہا ہے تو یہ نام تو اہل بدت میں سے ہے تو اب اس نے پتہ نہیں خدا جانے بیچ میں کوئی اضافہ نہ کر دیا ہو تو فلا تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا تو ابتدا چونکہ عدالت اور سچائی بہت زیادہ تھی تو اس لیے پہلے رجال کو یعنی ان کے جو اشیوخ تھے ان کو بیان اور سنا نہیں جاتا تھا صرف حدیث کو لے لیا جاتا تھا لیکن بعد ازاں پھر ابن سیرین کہتے ہیں کہ اسما اور رجال کا جو فن ہے وہ پھر باقاعدہ وجود میں آنا شروع ہو گیا ان الخبر لا يقبل الا بعد معرفه سنده اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ حدیث کو نہیں قبول کیا جا سکتا مگر بعد اس کی سند کی معرفت کے فقط ظہر علم الجرح والتعدیل تو اس سے پھر جرح اور تعدیل کا علم بھی ظاہر ہو گیا بھئی سند کی معرفت کی بھی جرح تعدیل تو ہوگی جب کوئی پوچھے گا آپ سے کہ آپ کے شیوخ کون ہیں جب پانچ شیوخ کا نام لیا جائے گا اور اس میں ایک شیخ کے بارے میں وہ جرح کرے گا کہ اس کے بارے میں تو فلاں آدمی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے تو اب اگر اس سے متعلق پانچ آٹھ دس اور لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے تو اس حدیث کو ایک اور کیٹیگری میں رکھا جائے گا اور اگر ایک آدمی کہیں کہی ہے جس کی خود اکاؤنٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور باقی سب اس کی عدالت کے قائل ہیں تو پھر اس کو نہیں لیا جائے گا اب یہی چیز ہم نے آگے چل کے اب سارا کچھ پڑھنا ہے کہ اس کے کیا طریقہ کار ہیں کیٹاگرائز کس طرح کیا جائے گا حدیث کو اس کے طریقہ کار کو اس کے راویوں کو راویوں پر بڑی بحثیں ہوں گی ان کے پھر نام رکھے جائیں گے پھر ان مختلف جو کیا کہنا چاہیے کیٹیگریز ہیں احادیث کی ان کی درجہ بندیاں ہوں گی ایک مکمل تفصیل ہے جو انشاءاللہ بڑی دلچسپ بنتی جائے گی اور گنجلک بھی کسی موقع پر ہو جائے گی اسی لیے اگر آپ لوگ اس کا الگ سے ایک چارٹ بناتے رہیں گے تو آپ کو آسانی بھی رہے گی ہمارے خطر منقطعی تو وہی بات چل رہی ہے کہ اس بنیاد پر کہ خبر کو ہم صرف ایسے نہیں لے سکتے حدیث کو بلکہ اس کی صنعت کی معرفت کے بعد ہی لے سکتے ہیں تو جرح تعدیل کا بھی وجود میں آیا بل بالکل روات اور راویوں پر کلام بھی ہوا کلام سے مراد ان پر اعتراض المتصل اب المنقطع ابل منقطع اور جو متصل سند ہوتی ہے اور منقطع سند ہوتی ہے اس کی جان پڑتال بھی پھر شروع ہوئی اس پر بھی گفتگو اور اس پر کتب لکھی گئی معرفت معرفت الخفی اور کی کیا ہوتی ہے کہ چھوٹا عیب کیا ہوتا ہے سند کے اندر اور بڑا عیب کیا ہوتا ہے وہ بھی پھر سامنے آیا ہے مستقل ایک پھر علم بن گیا نا پورا ایک ایک الگ سے ایک ایک علم وجود میں آ گیا وظاہر الکلام کی بعض روا تھی اور بعض راویوں کے کلام سے پھر یہ بات بھی ظاہر ہوئی الکلام کلام یہاں سے اعتراض وضاحر الکلام فی بعض روات اور بعض روات کے اوپر کلام بھی ظاہر ہوا کہ بھئی کلام صحیح اعتراض میں نے بیان کی جب حدیث کے اندر لفظ کلام آئے تو اس کا مطلب اعتراض ہے یعنی اگر کوئی کہنا اس حدیث میں کلام ہے اس حدیث میں فلاں نے کلام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کسی نے کسی اور محدث نے کسی فقی نے کسی اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہوئی ہے کلام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیے ایک ادب کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ یوں نہیں کہتے کہ اس حدیث پر اعتراض ہے کیونکہ وہ حدیث پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے راویوں پر کسی پر ہوتا ہے یا اس حدیث میں اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اس راوی نے اس میں اپنی طرف سے ڈال دیا ہو بسا اوقات حافظے کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے بسا اوقات کوئی سننے والا آیا وہ آپس میں کچھ اور گفتگو کر رہے تھے اس کو معلوم یہ لگا کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وقفہ نہیں ہوا تو یہ بھی حدیث کے ہی الفاظ ہیں یہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں تو اس لیے ادب کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث پر کلام ہے یعنی اس پر گفتگو ہوئی ہوئی ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے تو جب بھی لفظ کلام ڈسکشن آ جائے گا کہ اس حدیث پر ڈسکشن ہوئی ہوئی, ہوئی, ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حلال خفی ہے یا حلال جلی ہے کچھ بھی ہے لیکن اس کو ہم سو فیصد ہم صحیح نہیں کہہ سکتے تو ظاہر الکلام کی بعض روات بعض روات کے اوپر کلام ظاہر ہوا ہے لیکن حالات قلت بہت تھوڑے درجے میں کیوں لقلت الروات المجروحین فی امر الامر ابتداء مجروحین روات جو تھے وہ بہت کم تھے جو شروع شروع کا دور تھا کیونکہ سچائی کا عنصر غالب تھا جو, جو راگی ہوتے تھے سارے ہی صحیح اور سچ ہوتے تھے اور پھر نہ صرف سچ بلکہ ان کی عدالت بھی اور ان کا حافظہ بھی پہلے اچھا تھا بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر سچائی میں بھی کمی آئی صدق میں بھی کمی آئی عدالت کے اندر بھی کمی آئی اور حافظے کے اندر بھی کمی آئی تو اس لیے ابتدائی روبات میں تو یہ چیز بہت کم تھی مجروحین راویوں کی تعداد بہت کم تھی اور کلام بھی بہت کم ہوتا تھا لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ ایسے راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوا لہذا پھر اس کو کیٹیگرائز بھی کیا گیا ثم توسع توسع العلماء في ذلك پھر توسع اختیار کیا یعنی يعني پھیلایا اس علم کو علماء نے حتی ظهر البحث في علوم كثيره پھر حتی کہ بحث جو ہے وہ بڑھتی گئی بہت زیادہ علوم کے اندر تتعلق بالحدیث وہ تمام علوم جو حدیث سے متعلق تھے من ناحیه ضبطه و کیفیت تحمله و ادائه و معرفت ناسخه من منسوخه و غریبه و غیر ذلك یعنی يعني اس حدیث کی ضبط آه، ناحیه کہتے ہیں ایک پہلو کون سے پہلو ضبط کا پہلو حدیث کی اور کیفیت تحملی اس کو حاصل اور اور اس کو حاصل کرنے کی کیفیت کس طریقے سے کس طرح سے کب کیوں کیسے وہ ادائی ہی اور اس کو آگے کس طرح سے ذکر کیا گیا وہ معرفت ناسخی اور اس حدیث کی ناسخ اور منسوخ سے معرفت غریبی اور اس کی غربت یعنی اگر ایک ہے وغیرہ ذالی اور اس سے متعلق اور بہت ساری بحثیں جو ہیں حدیث سے متعلق بحثیں وجود میں آئیں اللہ ان ذالی کا کہنا مگر بات یہ تھی کہ اس پر گفتگو کرنے والے نقل کرنے والے اس پر بحث کرنے والے جو علماء تھے وہ سب یہ کام کر رہے تھے شفوین زبانی کلامی شف شف کہتے ہیں ہونٹ کو شفوین مطلب ہونٹ ہلا کر کیا مطلب کہ زبانی کلامی یہ سب گفتگو چل رہی تھی سما الامر لیکن بعد میں حالات جو ہیں وہ کیا ہوئے ہوئے تبدیل حیت کہتے ہیں ویسے حال کہتے ہیں تو توارو تحادل علوم اور پھر ان یہ علوم ہو گئے لکھے جانے اور تسجل اور باقاعدہ ان کو مرتب کیا جانے لگا تسجیلات تسجیلات سے ہے ہے آپ نے دیکھا ہوگا سرٹیفکیٹس جو جو لکھی ہوئی بھی چیز ہوتی لیکن لیکن فی من من الکتب الکتب یہ مختلف جگہوں پر متفرق مختلف جگہوں پر یہ ابحاث لکھی گئی تھی من الکتب ان کتب میں سے منظور ممزوجہ کہتے ہیں رلا ملا ہونا جو اپنے غیر کے ساتھ ملی جلی تھیں یعنی اس میں اور بھی بحثیں تھیں حدیث اور اصول حدیث کی بھی بحثیں تھیں اور بھی حدیث کی بحثیں اس کے اور اس کے علاوہ دیگر علوم کی بھی بحثیں تھیں یعنی علوم الاخرا کا علم الاصول جیسے کہ علم اصول علم فقہ علم اصول اور اگر مطلق اصول کا علم آئے گا تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وجود باری تعالیٰ کا علم لیکن اگر اصول کے ساتھ اصول فقہ آ جائے گا اصول حدیث آ جائے گا پھر اس کے مطالبہ اور ہو جائیں گے علم الفقہ اور فقہ کے علم و علم الحدیث ان تمام علوم کے ساتھ اصول حدیث کا علم بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جیسا کہ کتاب الرسالہ و کتاب العم امام شافی امام شافی کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر بھی امام شافی نے اصول حدیث سے متعلق کئی ابحاث کی ہیں لیکن وہ اس کو مکمل استعار نہیں کرتی لمبا نوا العلوم وسطر الاصطلاح لیکن جب آخر میں یہ علوم جو ہیں وہ ان کو ملا ان ان کو پورا سمیٹا گیا اور اصطلاح مقرر ہو گئی مستقل کل فن عن غیر ہی اور ہر فن دوسرے فن سے الگ اور جدا ہو گیا مستقل ہو گیا فضال کا رابع الحجری اور یہ چوتھی صدی ہجری کی بات ہے افرد علم المصطلح في كتاب مستقل تو پھر اس, علم کو الگ ایک کتاب کے اندر اہل علم حضرات نے آه، لکھ دیا وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ الْقَاضِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ آه، حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادِ الرَّامِ هُرْمُزِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَ 360 في كِتَابِ المحدث الفاصل بين الرابي والباعي فسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إخراجه بالتسنيف إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا تو کہتے ہیں جو سب سے پہلے جس شخص نے اول من اول من افرادا جس نے اس کو الگ کیا کہ تصنیف کے اعتبار سے ان کا نام تھا قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن فلاد الرام مرزی جن کی صنعت وفات جو ہے وہ تین سو ساٹھ ہجری ہے اور کون سی انہوں نے کتاب لکھی المحدث الفاصل بین الراوی والواعی اس کتاب کا نام یہ تھا اشہر مصنفات اور میں ان قریب جو مشہور تصانیف ہیں ان کو بھی بیان کروں گا فی علم علم المصطلح اس مصطلح کے بیان میں من حین افرادی بالتصنیف الى یومنا یوم کہ جب سے اس علم کو مفرد کیا گیا ہے الگ کیا گیا ہے تصنیف کے اعتبار سے کتب کے اعتبار سے اس وقت سے لے کر یومنا یوما اب تک جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں میں ان سب کو ان کا تذکرہ بھی کروں گا <clears throat> جی اشر المصنفات فی علم المصطلح وقت ہو چکا ہے میں بس دو تین پڑھا دیتا ہوں باقی آپ خود آگے کر لیجیے گا مشہور مصنفات اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھانے والی ہو تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ اگلے سبق کے لیے نکل آئے المحدث الفاصل بين الرابي والباعي صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن آه، خلاد الرام هرمزي والمتوفى سنة 1960 360 لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا قاضي ابو محمد الحسن نے ان کو لکھا ہے لاکن تین سو ساٹھ جی میں لیکن انہوں نے نہیں گھیرا یعنی نہیں شامل کیا ابحاس المصطلح کلّہ تمام کی تمام ابحاس کو جو اس فن کی ابحاس ہیں ان سب کو شامل نہیں کیا فہذا اور یہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے شان ہوتی ہے اس آدمی کی یہ تصنیفہ جو کسی بھی تصنیف کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے کہ ای فن کسی بھی فن کے اندر علم یا کسی علم کے اندر غالباً عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے معرفة علوم الحديث سنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة آه، أربعمائة وخمس لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب اسكو ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم المتوفا المتوفى چار سو پانچ ہجری کے اندر انہوں نے اس اس کی کتاب کا اس کتاب کو تصنیف کیا ہے جس کا نام عارفت علوم الحدیث ہے لم الابحاث لیکن انہوں نے ان ابحاس کو مہذب نہیں کیا کیا مطلب مہذب عربی جب میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو سوار کر یعنی اس کو مرتب نہیں کیا ترتیب سے ابحاس نہیں بیان کیے قلم یورتبا اس کو خود آگے انہوں نے بیان بھی کر دیا اور ترتیب مرتب نہیں کی کون سی ترتیب الفنی المناسب فنی ترتیب ٹیکنیکل ترتیب اسے کہہ سکتے ہیں اس کو نہیں انہوں نے اختیار کیا بس جو ان کو سمجھ میں آیا یا سمجھ سے مراد یہ کہ لکھنے کے مختلف اصول اور ترتیب ہوتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو چیز آتی جاتی ہے وہ اس کو ویسے ویسے لکھتا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتب انداز میں لکھتا ہے کہ نہیں پہلے میں کسی ابتدائی طالب علم کے لیے یہ بات لکھوں پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کے لیے یہ لکھوں پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گی تو وہ ایک ترتیب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور جو بعض بہت بڑے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علامہ حضرات ہوتے ہیں وہ ان کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کو اس وقت میں آ رہا ہوتا ہے اس کو اسی وقت بس وہ لکھ دیتے ہیں اور وہ آگے طالب علم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود اس کو مرتب کر لے اور سمجھ لے تو بس یہی آگے کتب علی المستخر علوم الحدیث اور اس طرح کی ساری کتب ہیں ان کے نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا کتابوں کے نام ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے ہم کی تاریخ وفات ہیں سب کو یاد تو کرنا مشکل ہوگا آپ سب سب کے نام کچھ مشہور کے نام یاد کر لیجئے جو آخری ایک دو ہیں ان کو یاد کر لیجئے تیرہ نمبر پر نقرۃ الفکر جو طلبا کو جو بنین کے طلبا ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے یہ سر اس کو دیکھ لیجئے گا اور قواعد تحدیث باقی انشاءاللہ اللہ پھر اگر وقت ملا تو کل پڑھ لیں گے تعریفات اگلی تم سے ورنہ پھر ان اللہ اگلے ہفتے سے اگلا سبق میرا شروع ہو رہا ہے اس لیے میں آگے نہیں بھی پڑھا سکوں گا اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اللہ پھر ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ